قریش شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اس واسطے کے قریش مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس تو ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے ان کو امن دیا